کسے کہتے ہیں فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی میں ہو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تر کرنا ہو یا بدعتوں میں کسی ایک بدت پر عمل کرنا یا تمام بدعتوں پر عمل کرنا اس کو گناہ کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ فرمایا کرتے تھے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے اور آج بھی ہم جب ان کو سنتے ہیں تو وہ بتلاتے ہیں ہمیں اگر انسان اگر اعمال میں لگ جائے ذکر و اذکار میں کثرت کرے نوافل اور مستحبات میں لگا رہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوشش کرے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی گناہوں کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے اگر کوئی شخص گناہوں کو بالکل چھوڑ دے تو وہ اللہ کا فلی بن جائے تو میں کہ گناہوں کی تاثیر کیا ہے علماء فرماتے ہیں اگر گناہ انسان جتنی کامیابی کے ساتھ بھی کرے وہ گناہ اس کو پریشانی میں لگتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے انسان اللہ کی نافرمانی کامیابی کے ساتھ بھی کرے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کامیابی کے ساتھ بھی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کی سنت کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے اور کسی بنا پر یا بداعتوں پر کامیابی کے ساتھ حمل کرے تو وہ انسان کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے ظاہر اس کے پاس مال و دولت بہت ہوگی مگر اس کے مال و دولت کے اتنی ہونے کے باوجود اس کے اندر بے برکتی ہوگی گھر کے اندر اولاد نا فرمان ہوگی نا فرمان ہوگی وہ نا فرمان ہوں گے کبھی کبھی عقائد مشکلات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑنے سے کسی بدعت کے بدعتوں پر عمل کرنے سے انسان مشکلات اور پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر کہ ان کی پریشانی تو تھوڑی ہوتی ہے پریشانی کی وجہ تو تھوڑی ہوتی ہے مگر پریشان اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان سے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں سکون کے لیے جہاں تک کہ یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے جہاں تک کہ وہ گولیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو فرمایا کہ انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گلم کو کرے وہ پریشان ضرور رہتا ہے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ایک انسان ایسا ہے ایک مسلمان ایسا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی ہر وقت کوشش کرتا ہے سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا تبارے ہے اس کے آگے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں اس کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے وہ رات کو نیند آرام سے کرتا ہے فرمایا کہ اس کی مثال کیسے ہے ایک آدمی شیشے کے کیبل کے اندر موجود ہے باہر آندھی چل رہی ہے ہوا چل رہی ہے اور طوفان آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے شیشے کے اندر سے آندھی کو بھی دیکھ رہا ہے اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور درخت جو گر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے مگر دیکھنے کے باوجود اس آندھی سے وہ خود محفوظ ہے اس طوفان سے وہ خود محفوظ ہے کسی طرح جو انسان اللہ کی فرما بنداری کرتا ہے اس پر مشکلات تو آتے ہیں مگر وہ اس مشکلات سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے تو یہ عالم دنیا کا عالم ایسا عالم ہے جس کے اندر غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے اللہ تبارک و نے تین عالموں کا ذکر کیا ہے اور میں ایک عالم ایسا ہے جس کے اندر خوشی ہی خوشی ہے کوئی غم نہیں وہ جنت کا عالم ہے جب انسان جنت کے اندر جائے گا اس کو کوئی غم نہیں ملے گا فرمایا کہ دوسرا عالم یہ ہے جس کے اندر غم ہی غم ہے جس کے اندر غم ہی غم ہے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوگی اور دوسرا عالم جو ہے وہ جہنم کا عالم ہے جس کے اندر خوشی نہیں ہوگی نہ خوشی کو وہ دیکھے گا فرمایا کہ تیسرا عالم وہ ہے جس کو دنیا کا عالم کہتے ہیں اس کے اندر غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے جنت کی جھلک بھی جہنم ہے جہنت بھی ہے مگر مشکلات اور تو آتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اس کے دل کو سکون ہے اور سکون ہی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنے کروڑ روپے کو خرچ کرتا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے پھر علماء فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت کی چادر ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی چادر ہوتی ہے جس طرح چھتری انسان کو بارش سے بچاتی ہے جس طرح چھتری انسان کو دھوپ سے بچاتی ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت کی چھتری ہوتی ہے وہ اس کو مسائل اور مشکلات سے بچاتی ہے مصائب اور مشکلات اس دنیا کے اندر موجود ہیں مگر اس سے بچاتی ہے فرمایا کہ ایسا انسان جب گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش میں آدمی گھوم رہا ہو اور اس کے کا سوراخ کر دے گناہ کرنے سے جو اللہ کی کی چھتری ہے اس کا سوراخ ہو جاتا ہے اور مسائل اور مشکلات جو ہیں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور چھتری کی جب سوراخ ہو جاتا ہے تو بارش کے کپڑے جو ہے وہ آدمی کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے ہیں دھوپ جو ہے اس کو لگنا شروع ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ کے رحمت کی چادر اللہ کے رحمت کی چھتری ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اس مسائل اور مشکلات میں شامل ہو ہے پھر علماء فرماتے ہیں جس گھر کے اندر جس گھر کے اندر گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب گناہ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہوئے تو اللہ تبارک تعالی جو ہے اس گھر سے اپنی برکتیں اٹھا لیتے ہیں اپنی کچھ برکتیں اٹھا لیتے ہیں کچھ وقت کے بعد پھر گناہ ہوتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس گھر سے کچھ اور برکتیں اٹھا لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر برکتوں سے خالی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ روزگار برکتوں سے خالی ہو جاتا ہے آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے ہر چیز وافر ہوتی ہے مگر اس کے اندر برکت نہیں ہوتی اس کے اندر بے بھی ہوتی ہے یہ سارے اثرات گناہوں کی وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور گناہوں کی تفصیل یہی ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں ماننا اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ کی وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا کسی سدھ پہ عمل نہیں کرنا تو پھر تو ہم جو ہے رحمت کے منتحق ہو گئے ہمارے گھروں کے اندر بھی برکت آئے گی ہمارے مال کے اندر بھی برکت آئے گی ہمارے جانوں کے اندر بھی برکت آئے گی ہمیں پریشانیوں سے بھی ہم دور رہیں گے پچھلے سمت المبارک یہ بات بھی آ کی تھی علما فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہ کرنے کی چار وجوہات ہیں ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے مجھے مجھے کوئی کوئی دیکھ دیکھ ہی ہی نہیں نہیں رہا رہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تین رب کا لبن کے دربار بے شک تیرا رب میری ہاتھ میں لگا ہوا ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہے انسان جب تو گناہ کرتا ہے تو چھوٹے بچے سے بھی تو شرم کرتا ہے دروازوں کو بند کر لیتا ہے ہر کسی سے چھپ کے کرتا ہے کیا تیرے دل کے اندر میرے خدا کی اللہ کی اس بچے جیسی بھی قدر نہیں ہے کہتے مجھ سے چھپ کر جو ہے وہ بات مجھے دیکھ رہی ہے اور اس سے تو چھپ کر گناہ کرتا ہے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے مگر اللہ جہاں سے دیکھ رہا ہے وہاں کے دروازے بند نہیں کرتا تو تیرے دل کے اندر اس بچے سے اللہ کی جو نزیلت ہے اللہ کی جو عظمت ہے تو اس بچے جیسے بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ ایک وجہ گناہ کرنے کی یہی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے مجید میں جواب دیا ان ربا کا لبل میرے پاس جب تیرا رب ہاتھ میں لگا ہوا ہے فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو میں نے معلوم ہی نہیں ہونے دیا اس کے بارے میں یہ ہے پرانے مزید میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ وما اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے تیسری بات یہ ہوتی ہے آپ ہی سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے میں بالکل اکیلا ہوں تنہا ہوں تو اس کا اس کے بارے میں اللہ تبارک فرماتے ہیں بہ مارا تم این ما تم وہ رب تمہارے ساتھ ہے وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے اللہ تجھے تمہیں دیکھ رہا ہے چوتھی بات یہ آپ کی تھی کہ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان بے چیز ہو جاتا ہے بے چیز ہو جاتا ہے بالکل جس پہ آ جاتا ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد جس پہ آ جاتی ہے جس کو کرنا ہے کل ہو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے مجید کے اندر فرمایا کہ ان شدید بے اس کی جو فخر ہے وہ بڑی سخت ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ چکر اللہ واضح وہ آزاد دے گا گناہ کرے گا اللہ کی نا فرمانی کرے گا اللہ تبارک کو ایسا آزاد دے گا جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مجبور نہیں ہے اللہ طاقتور ہے اللہ بے نیاز ہے پچھلے جمع مبارک اس کا ذکر ہوا تھا قیامت کے دن اب انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ بھی جیسے دنیا کا دستور ہے جب قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے بھی گواہوں کا انتخاب کیا ہے کہ انسان کے وہ گواہ بنیں گے اور گواہ کون سے ہوں گے اس کا پرانے مجید کے اندر ذکر آتا ہے کہ انسان کے ہر انسان کے چار گواہ ہیں فرمایا کہ پرانے مجید کے اندر آتا ہے کہ وائنا علیکم لحاف دین کرام القاط دین کیا علمون مات یقیناً تم پر نگے بار ہیں تمہارے ساتھ ہیں کرامن کا تدین فرشتے کرامن مقرر لکھنے والے فرشتے یا علمون مات بالون جو تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو اس کو وہ لکھ رہے ہیں جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے اور اس کے اندر بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ دائیں طرف والا جو ہے وہ آزاد ہے اور جو بائیں طرف والا ہے وہ اس کا مارکاس ہے جب وہ کوئی برائی لکھتا ہے تو اپنے سائنس سائنس طرف سے اجازت لیتا ہے کیا مجھے اجازت ہے میں اس کی برائی لکھ لوں فرمایا کہ سائنس طرف کو یہ اختیار حاصل ہے جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر نیکی نہیں کرتے کم از کم نیکی کا ارادہ ہی کر لو یہ بھی اجر میں شامل ہو جاتا ہے جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دائیں طرف والا فرشتہ اس کو نیکی میں ایک نیکی کر کے لکھ دیتا ہے جب انسان اس نیکی کو کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کو دس پہ طرف میں دیتا ہے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے کرنے پر دس نیکیاں ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو بائیں طرف والا ہے وہ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے وہ پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے کیا مجھے اجازت ہے میں اس کی برائی لکھوں تو وہ سائن طلبہ کہتا ہے کہ ابھی اس نے ارادہ ہی کیا ہے ابھی عمل تو نہیں کیا ابھی جاؤ فرمایا کہ اس پھر انسان گناہ کرتا ہے پھر سائن طلبہ طرف سے پوچھتا ہے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں لکھوں کہتا ہے کہ ابھی اس نے گناہ کیا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا ممکن ہے اللہ سے معافی مانگ لے یہ کر لے کر لے یہ ناظم ہو جائے یہ شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پر تو پھر مٹانا پڑے گا تو نہ لکھ لوں جب انسان جمع رہتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں تو وہ پھر لکھنے کے لیے کیسا ہے تو پھر ایک برائی لکھتا ہے دس برائی نہیں لکھتا فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں قیامت کے دن یہ انسان کے لیے گواہی ہی دیں گے کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلائیں گے ان کے سامنے گواہی دیں گے یا اللہ وقت میں جگہ پر انہوں نے یہ جو کام کیا ہے انہوں نے یہ جو برائی کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلائیں گے فرمایا کہ انسان کے دوسرا گواہ پرانے مجید کے اندر آتا ہے کے اندر کتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فيقولون يا ويلتنا فرمایا جب ببو گیا کتاب قیامت کے دن اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا اور علماء فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا جو بد لوگ ہوں گے ان کو اعمال نامہ جو ہے ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا فرمایا جب ابوی کتاب کو کتاب لکھی ہوئی ہوگی ارمان نامہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا پھر فرمایا کا خاطر المجرمین پر تو دیکھے گا مجرموں کو ڈرتے ہوئے کس چیز سے ڈریں گے نما جو کچھ اس میں ہوگا جب امان نامے کو کھولیں گے اس کے اندر دیکھیں گے اس کو پڑھ کر ڈر جائیں گے کیا کہیں گے بھائی وہ کہیں گے افسوس ہم پر کیا فرمائیں گے کیا کہیں گے افسوس ہم پر مالی حاضر کتابی یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا آمان نما ہے یہ نہیں بنائیں گے اس کے اندر کوئی چیز چھوٹ گئی یا اضافہ لکھ دیا گیا بلکہ اقرار کریں گے لا یہ تو ایسا نامہ ہے جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہماری چھوٹی سے چھوٹی چیز ہماری چھوٹی سے چھوٹا عمل اس نے نہیں چھوڑا اور ہمارا بڑے سے بڑے عمل کو نہیں چھوڑا اور اس نے سب کا احاطہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وجہ حاضر وہ جو مجرمین ہوں گے لوگ ہوں گے وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہوگا اس کو حاضر کریں گے تو یہ دوسری گواہی ہوگی انسان کے لیے قیامت کے دن فرمایا کہ انسان کی قیامت کے دن تیسری گواہی کیا ہے اس میں پارے کے اندر کے اندر آتا ہے کہ تیسری گواہی انسان کی یہ ہوگی تحدث اخبارها بان کہ اس دن جو ہے زمین بول اٹھے گی جہاں جہاں انسان نے کوئی خطا کی ہوگی جہاں جہاں انسان نے کوئی نیکی کی ہوگی جہاں جہاں انسان نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا کوئی چیز کی گواہی دے گا یا اللہ اس نے میری اس جگہ پر مجھ پر جو ہے یہ گناہ کیا یہ نیکی کی تو وہ تیسری گواہی ہوگی فرمایا کہ چوتھی گواہ کیا ہوگی چوتھی گواہی انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے یہ اعضاء جو ہیں جو ہمارے ہاتھ ہیں جو ہمارے منہ ہیں چہرے ہیں آنکھ ہیں کان ہیں پاؤں ہیں یہ گواہی دیں گے اس کے متعلق چوبیس پارنے کے اندر حامل سجدہ کے اندر آتا ہے کہ حتہ رضا ما جا اوہ علی جب ان کو اللہ تبارک بطالہ مجرموں کو جہنم کے قریب کرے گا تو اس وقت وہ انکار کریں گے تو فرمایا شاہد عالم تمام ہوں جلود ہوں ان کی آنکھیں ان کے کان گواہی دیں گے ان کی آنکھیں گواہی دیں گی منہ پہ تالا لگ جائے گا زبان بند ہو جائے گی ان کی آنکھیں ان کی کھالیں گواہی دیں گی نہ جانو جہاں مرون وہ کچھ بتائیں گے وہ جو کیا کرتے تھے فرمایا کہ پھر یہی لوگ جو مجرمین ہوں گے وہ کیا کہیں گے بفال الجلو جن میں شہید کمار وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے اپنی زبان سے اپنی کھالوں سے کہیں گے لینا تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی کہ اللہ وہ کہیں گے نے قوت دی ہے بولنے کی وہ اللہ جس نے سب چیز کو قوت دی ہے بولنے کی جس اللہ نے تمہاری زبان کو بولنے کی قوت دی ہے اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم گواہی دو اور ہمیں گواہی دنیا کے اندر جب تم گناہ کرتے تھے تو ان آزاد سے پردہ کرتے تھے ان آزاد سے تم پردہ کرتے تھے جب تم دنیا کے اندر گناہ کرتے تھے تو تم ان آزاد سے پردہ کر لیتے تو انسان ان آزاد سے پردہ نہیں کر سکتا غلام تم تمہارے دلوں کے اندر غمان تو یہی تھا دنیا کے اندر جو تم گناہ کرتے رہے تمہارے دلوں کے اندر جو گمان غالب تھا کیا غالب تھا یہی غالب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے قابل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سارے اعمالوں کی خبر نہیں ہے ہم چھوٹ جائیں گے دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو والدین کو دیکھتے ہو والدین سے تمہارے اعمال چھپے تمہارے کام چھپے ہوئے ہوتے ہیں بہت ساری باتوں کا تمہارے والدین کو معلوم نہیں ہوتا تمہارے استادوں کو معلوم نہیں ہوتا تمہارے مالکوں کو معلوم نہیں ہوتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے تم دنیا کے معمولات کو دیکھتے تھے دنیا کے طریقے کار کو دیکھتے تھے اس وجہ سے تم تجہی کمار غالب تھا تو اللہ تبارک جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت صحیح عمل کرنے کی اور گناہ کو چھوڑنے کی کوفی خدا آمین الحمد للہ